مولا جن اللہ میں اقبال کا پیر آخیا جا اللہ اقبال کا روحانی مرشد آخیا جا جن بارے کلندر اقبال فرما علاج آد سرومی علاج تیراج آدھ اقبال انگریزی انگریزی منتر منتر منتر گئی گئی وہ مسلم تیرے تے ہویا جادو تو جدا ہونا چاہے چاہے اس اس کا علاج علاج کرانا مولا مولا روم دے درد سوز تیرا پہ آئی روم کی گل سمجھاوا آپ لکھ لینا آپ لکھ ایک ارب کا تاجر سی ارب کا تجارت کرنے والا سی ہندوستان تجارت کرنے واسطے آ رہے اپنے آنڈیاں گوانڈیاں رشتے دار پوچھ میں باہر تجارت کی خاطر اگر کوئی شاید چاہیے ہوئے میں توحفہ تے واسطے لاگا گا مینو دسو کہڑا کہڑا توحفہ چاہیے ہر ایک توحفہ دس لیں ایک پنجرے میں توتا رکھا ہوا سی پنجرے کے اندر توتا رکھا ہوا سی تو تین پوچھ تاجر میں تھی دس کوئی توحفہ لے لیں تیرے واسطے ہندوستان تو توحفہ لے آیا گے توتا آخر ہے توتا کی آخر ہے آدھا میرے مالک آج چلے جب جائے گا ہندوستان کے اندر فلانے باغ تھانے گزرے گا باغ توتے بیٹھے ہوں گے انہوں نے آخی آپ آزاد جائے میں پنجرے پہ مرنا یار کا خیال ہی نہیں تو میرا بھی خیال چکو اور تر کے ہندوستان تجارت کی تھی ہر کسی کا توحفہ لے جب ہماری توتے دی آئی باغ دن ہر گیا آواز دیتی ہے تو آپ نے قیدی تو تمہیں کیا سلام دینا سی پہنتا سی میں پسیا تھی آواز جو ہے اپنے یار آزادی سوچو اگوں ان توتیا ایک توتا وقت کھا کے زمین ڈگ پیا تاجر پریشان ہوا چنگا پیغام دتا ہے ایک توتے نو مار بیٹھا خیر واپس چلا گیا واپس چلو گیا وے ہر کسی نو تو دتا جب واری آئی کی تین توحفہ دیا میں تیرا سلام دیتا ہے تیرا یار مر کے کے کے زمین گل اندر پنجے والے نے سنی اٹھ مت کھا پنجرے پنجرے چ ڈگ ڈگ پیا پیا ہور افسوس لگا ہر یہ ایمار بیٹھا چنگا پیغام دتا وہ بھی گیا تو بھی گیا ہر تا کی کھولی

قانون سبق پڑھا رہے جب تم